ذکر موجود ہے اور سب کی تصویر موجود ہے پرانے حکیم ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو بھی اسے اٹھا کے دیکھے گا وہ کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا سورہ انفال جس میں حقیقی مؤمنین کی پانچ علامتیں ذکر ہوئی تھیں اگر ہم غور و فکر سے کام لیں اور وہاں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ اوصاف اگر موجود ہیں تو یقیناً ہم وہاں موجود ہیں اس مقام پر اسی طرح یہ سورہ مؤمنون اس میں رب تعالی نے مؤمنین کی سات صفات کا ذکر کیا ہے تو اس مقام کو ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان صفات ساتوں صفات کو ذکر کر کے ایک عظیم بشارت بیان فرمائی کہ اولاک ہم الوارثون اللہ دینا یا رتھون الفردوسا خالدون یہی لوگ وارث بنیں گے کس چیز کے جنت الفردوس کی اور جنت الفردوس ہی میں ہمیشہ رہیں گے جنت الفردوس جس کو عادل جنت و اوسط ہونے کا شرف حاصل ہے وہ فوقہ عرش الرحمن کہ یہ سب سے بلند بالا اور اونچی جنت ہے سب سے بہترین جنت ہے اور اسی جنت پر رحمان کا عرش ہوگا تو جنت الفردوس کی وراثت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں یہ صفات سات صفات پیدا ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المؤمنون یہ قد حرف تحقیق ہے حرف تحقیق اگر کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہو اور یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ بات یقینی ہے اس بات کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اس موقع پر قد کا استعمال کرتے ہیں جو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اللہ تعالی نے فلاح کا ذکر کیا کامیابی کا کہ حقیقی اور یقینی کامیابی مومنین نے حاصل کر لی یہ قد تحقیق اور تاکید کا سیکھا جو ہر قسم کے شک و شبہ کو زائل کر کے اس خبر کو یقینی بنا رہا ہے یہ افلاح یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی جو ہے وہ سب سے زیادہ یقین پر قائم ہوتا ہے اگر آپ کسی کو حکم دیں یہ فعل امر تو اس حکم کی تعمیل کرے یا نہ کرے شک و شبہ موجود ہے اگر آپ مستقبل کی خبر ذکر کریں کل ایسا ہوگا تو اس میں بھی شک و شبہ ہے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اگر آپ بسیغ ماضی ذکر کریں کہ کل ایسا ہو چکا ہے تو یہ خبر یقینی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے مومنین کی فلاح کا ذکر کیا ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ کہ مومنین فلاح پا چکے ہیں مومنین کامیاب ہو چکے ہیں ویسے اس کا ہر فرمان حق اور سچ ہے وہ مستقبل کے سیغے سے ہو یا ماضی کے سیغے سے ہو مگر اللہ رب العزت نے خود ہی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور کامیابی کی اس خبر کو یقینی حتمی قطعی اور جزمی ظاہر کرنے کے لیے ماضی کا سیغہ استعمال کیا کہ مؤمنین فلاح پا چکے ہیں ہماری لسٹ میں ہماری فہرست میں جو بھی مومن ہیں وہ کامیاب ہیں وہ فلاح اور کامیابی سمیٹ چکے ہیں تو یہ ایک یقینی خبر بس ماضی دی گئی اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص اور خامی نہ ہو مکمل کامیابی کوئی اندیشہ نہ ہو اس کامیابی کے چھن جانے کا یا کسی محرومی کا یا کسی کمی کا یہ حقیقی فلاح ہے فلاح میں کاٹنے کا معنی ہے ہر قسم کے شک و شبہ کو کاٹ دے اور بندے کی کامیابی کو یقینی بنا دے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو کسی قسم کا خدشہ نہ ہو کسی قسم کی کمی نہ ہو دنیا میں جو بھی ہم کامیابیاں سمیٹتے ہیں ان میں خدشات توہمات اور کمی بیشی لازمی ہوتی مگر یہ اخر بھی کامیابی ہے ہر خدشے سے ہر محرومی سے اور ہر کمی بیشی سے پاک یقیناً فلاح پا چکے ہیں کون المؤمنون وہ لوگ جو مومن تو پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اپنے آپ کو یہاں تلاش کریں کہ ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں اس آیت کریمہ میں ہمارا چہرہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں مومن ہم کیسے مومن ہیں ایمان ایک سب سے ٹھوس اور سب سے یقینی حقیقت جو سارے اعمال کی صحت اور قبولیت کی بنیاد ہے یکفر بل ایمان فقط حابط عمل جو شخص امور ایمان میں سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھا کسی چیز کے ساتھ کفر اختیار کر بیٹھا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں ہمارا قبول ایمان کیسا ہے پوری بصیرت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس حقیقت کے فہم اور ادراک کے ساتھ کہ یہ دین اسلام اور یہ ایمان یہی سچا دین ورنہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں ہم مسلم گرانے میں پیدا ہوئے یہ بہت سو کی سوچ ہے اگر ہم ہندو گھرانے میں ہوتے تو ہندو ہوتے یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے یہودی ہوتے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے بس یہ ان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے باقی اگر عملی زندگی میں جاؤ تو شاید انہیں کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا نماز سے روزے سے اللہ اور اس کے رسول کے عوامر و نواحی سے دور ایک رسمی اور روایتی مسلمان چونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان نہیں یا حقیقی مسلمانوں کا حقیقی اہل ایمان کا ذکر ہے یہ مومن ہونا شرط ہے اور ایمان کی ایک حقیقت کا بڑا جامع الفاظ میں تعارف کرایا ہے ایک محدث حسن بصری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان کا قول ہے کہ لئی سل ایمان و بتحلی بلا بملنی بلاکن ماں بخر القلب صدق قت العمال ایمان یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے کئی لوگ مختلف موقعوں پر چراغاں کرتے ہیں یہ حقیقت ہے ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ایمان ذاتی تمناؤں کا نام نہ یہ ریلیوں اور جلسوں اور جلوسوں اور دھرنوں کا نام اور نہ ہی ذاتی پسند اور ناپسند کا نام نہ ذاتی خواہشات کا نام نہ ذاتی تمناؤں کا نام ان میں سے کوئی چیز ایمان نہیں ظاہری اچھل کود کا نام ایمان نہیں ہے ظاہری جذبات کا نام ایمان نہیں ولاکن ما بقر فی القلب ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام و فرمودات ہیں جو بھی عوامر و نواحی ہیں وہ دل میں بیٹھ جائیں دل میں گھر کر جائیں مصدقت العمل اور پھر پوری زندگی انسان کا ہر عمل اس دل میں بیٹھے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ رض کے رسول نے نماز فرض کی پورے یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یہ ایک عقیدہ ہے نماز کی فرضیت کا اور پھر عمل نماز قائم کر کے اس عقیدے کی تصدیق کرے روزے فرض ہیں یہ ایک عقیدہ ہے اور عمل روزے رودے رکھ کے اس کی تصدیق کرے انہیں یعنی ہر عمل اس دل میں جو جاگزی حقائق ہیں ان کی تصدیق کرے قد افلح المؤمنون یہ سچے اور پکے مومن ہیں لہذا ہر عمل سے پہلے ہر قدم بڑھانے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے اپنے ایمان کا ادراک ضروری ہے کہ یہ پہلی اسٹیج ہے یا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تو تقوی تب ہی قابل قبول ہوگا جب ایمان صحیح ہوگا اتق اللہ کی اسٹیج یہ منسلک اور مشروط ہے یا ایو الذین آمنو کے ساتھ یا ایو الذین آمنو کتب علیکم السیام تو یہ کتب علیکم السیام کی منزل یہ یا ایو الذین آمنو کے ساتھ اگر ایمان میں کوئی دراڑ ہے اس کے فہم میں کوئی کمی ہے اور اس کی حقیقت میں کوئی نقص ہے تو پھر کتبہ علیکم السلام اتق اللہ ازانودی علی سلادید یوم الا ذکر اللہ یہ سہ الا ذکر اللہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا میں من یوم الا ذکر اللہ تو یہ ذکر اللہ کی سعی یا ایو الذین آمنو کے ساتھ یا ایو الذین یادین اللہ واطی الرسول یا اللہ رس کے رسول کی اطاعت کی صحت یا ایو الذین آمنو کے ساتھ قرآن پاک میں لگ بھگ سو مقامات پر یہ خطاب موجود ہے اللہ تعالی نے یہ تنبیہ فرمائی کہ جو بھی ہمارے عوامر ہیں ان عوامر پر عمل کرنے سے قبل ان عوامر کو اپنانے سے قبل ضروری ہے کہ تم یا ایو الدین آمانو بن جاؤ لہذا اپنے ایمان کا جائزہ لو اور پکے اور سچے ایمان کے ساتھ اس طرف آؤ قد افلاح المؤمنون یقیناً مومن فلاح پا گئے ایک ابدی فلاح ہے جس میں کوئی نقص نہیں اب یہ تو ہو گیا حقیقت ایمان وہ کون سے امور ہیں جن امور کو اپنا کر مومن فلاح سمیٹیں گے اور کامیابی سمیٹیں گے فرمایا کہ پہلا امر اللہ دینا ہوں فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں جن کی نمازوں میں ہے خشیت الہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے در حقیقت تدلل کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھپ جانے کا نام ہے سارے اعضاء کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ تو یہ نماز کی ایک لازمی صفت قرار دی گئی ہے جس پر نماز کا اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے جس قدر خوشو ہوگا جس قدر خوشو کی حفاظت ہوگی اسی قدر وہ اجر قائم ہوگا نبی اسلام کے حدیث ہے کہ ان راج لیکن صرف منصرات ہی یوگ تب لہو اللہ عشر ہے سمون ہے سب ہے خومو ہے روح ہے نصف ہے ایک شخص نماز پڑھ کے لوٹتا ہے اسے اس کی نماز کا اجر کتنا ملتا ہے دسویں حصے کے برابر باقی نو حصے برباد کر لیتا ہے اور بعض لوگوں کو نویں حصے کے برابر اور بعض کو آٹھویں حصے کے برابر بعض کو ساتویں حصے کے برابر اور بعض کو چھٹے حصے کے برابر اور بعض کو پانچویں حصے کے برابر اور بعض کو چوتھے حصے کے برابر اور بعض کو تیسرے حصے کے برابر اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کا آدھا اجر سمیٹ کر اٹھتے ہیں جس قدر خوشوں کی حفاظت ہوگی اللہ دین فی صلاح خاش جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں جس قدر خوشو کی حفاظت ہوگی اسی قدر نماز کا اجر مرتب ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز دائیں بائیں خیالات میں کھوئے رہتے ہیں اپنے کاروباری گتھیاں سلجھاتے ہیں بس ان کا فرض تو ادا ہو گیا مگر ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ان کی نماز بالکل خوشیوں سے خالی اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر سب کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرو اور اپنی نمازوں کے تعلق سے اپنے خوشور کی حفاظت کرو یہ خوشی جو ہے جب قائم ہو جائے تو اس کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ نماز پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا بندے کو نماز کا انتظار ہوگا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو علت قرۃ و فی الصلاح کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارا یہ معاملہ ہے اذانے سن کر ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں گرانی محسوس کرتے ہیں جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے کر فوری مستعد ہوتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے یہ ایک خوشوں کی علامت کیونکہ خوشوں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اس کے تقرب کی احساس جس قدر بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اعمال آخر کے انجام دہی کا شوق بڑھتا ہے اور نماز تو اللہ تعالیٰ کا وہ فریدہ ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا اعمال میں تو یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کی بڑی ٹھوس بنیاد اپنی نمازوں کے خوشبو کو ہم چیک کریں غور و فکر کریں کیونکہ اسی پر نماز کا اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث من توضع وضو سما ثم صلى ركعتين جو شخص وضو کر لے اچھے طریقے سے اور دو رکعت نماز پڑھ لے نماز ایسی پڑھے اور بات آدھے چار رکعت کا بھی ذکر لیکن نماز ایسی پڑھے کہ یو حسن ذکر رہا وہ خوشو بڑے اچھے طریقے سے نماز کے جو اذکار ہیں ان کو ادا کرے اور خوشوں کی حفاظت کرے ثم استغفر اللہ پھر وہ ایک دفعہ استغفار کر لے استغفر اللہ کہہ دے غفر اللہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دے یہ نماز کا اجر عظیم الشان اجر گناہوں کی بخشش مگر یہ مشروط اور مربوط ہے نماز کے اذکار کے ساتھ اور نماز کے خوشوں کی حفاظت کے ساتھ اور ایک حدیث میں نبی اسلام کا اور فرمان یہی کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کر لے اور دو رکعت نماز پڑھ لے مگر نماز اس طرح پڑھے کہ وہ ہوا یا علم یقول کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو اس کا علم جو پڑھ رہا ہے اس کو اس کا علم تو فرمایا کہ وہ نماز سے یوں لوٹے گا یون یوم والدہ تو ام ہو وہ نماز ادا کر کے جب اٹھے گا اور لوٹے گا تو ایسا بن چکا ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا بالکل گناہوں سے پاک صاف مگر شرط کیا ہے شرط یہ کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی اسے معلوم ہو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں رب تعالی کا کیا پیغام ہے ان معنی پر وہ تدبر کرے تفکر کرے غور و فکر کرے یہ ایک معنی ہے مگر اس سے بہت لوگ کٹ جائیں گے کیونکہ ہم کاروباری امور تو جانتے ہیں مگر نماز کا ترجمہ نہیں جانتے کوئی ہے اس موضوع کی نزاکت اور حساسیت کا احساس کر کے کم از کم نماز کا ترجمہ سیکھ لے ربانہ کا حمد حمدن کثیر طیب مبارکن فی کیا اس کا معنی نبی اسلام کی حدیث ہے بندہ رکوع کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے ایک صحابی نے پڑھی فرمایا کہ تیس فرشتے آسمانوں سے لپ کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں ہر فرشتے کی چاہت یہ الفاظ میں پہلے نوٹ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤں مگر معنی معلوم نہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں کہ یہ الفاظ ہمارے ہاں نہیں بھی حدیث کو آپ نہیں مانتے صحیح بخاری کو آپ نہیں مانتے کہ الفاظ ہمارے ہاں نہیں ہیں رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہی گوارا نہیں اعتداد اور اطمینان ہی گوارا نہیں نہیں آپ کا دین کو جدا ہے نبی اسلام کی احادیث سے ہٹ کر ہے اتحیات اللہ وسلامات و طیبات کیا اس کا معنی ہے رکو کی تسبیح سبحان رب العظیم اور تسبیحات بھی ہیں کیا ان کے معنی ہیں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الم کیا اس کا معنی ہے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے لوٹے اس طرح کہ اسے معلوم ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے تو یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا اور یا علم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے کم از کم فرق معلوم ہو الحمد للہ ربر عالمین پڑھ رہا ہو تو اسے اس امر کا احساس ہو کہ اس وقت میں قیام میں ہوں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہو اسے اس چیز کا علم و ادراک ہو کہ اس وقت میں رکوع میں ہوں اور رکوع کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں ربنا رق الحمد حمدا ان کثیر اور طیب فی پڑھ رہا ہو اسے اس امر کا احساس ہو کہ اس وقت میں رکوع کے بعد قیام میں ہوں سجدے کا احساس ہو تشہد کا احساس ہو تشہد اول و اخیر کا احساس ہو اس کو ہر تصویر کا ہر موقع اور محل کا پورا علم و ادراک ہو جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کامل توجہ نماز کی طرف ہے تو فرمایا کہ وہ یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا لیکن سب سے افضل انسان وہی ہے جسے نماز کے مقامات اور مواقع کا ادراک ہو اور ساتھ ساتھ پڑھی جانے والی ہر چیز کا معنی معلوم ہو تاکہ وہ دل کی گہرائی سے پڑھے اور چونکہ قرآد کا ذکر ہوا تو ایک انتہائی اہم ادب آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمد للہ العالمین العالمی یہ سورہ فاتح ہے جو اللہ اور بندے کے مابین آدھی آدھی تقسیم ہے اور یہ سورہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہم کلامی ہے اللہ تعالیٰ ہر آیت پر بندے کو جواب دیتا ہے بندہ الحمد للہ رب العالمین کہے اللہ فرماتا ہے حامدانی آپ دی میرے بندے نے میری تعریف کر دی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ فرماتا ہے آپ دی میرے بندے نے پھر میری صنا کر دی یہ پوری ایک تقسیم ہے ہر آیت کا اللہ تعالی جواب دیتا ہے جب جواب دیتا ہے تو سورہ فاتح کی قرآد کا تقاضا کیا ہوا تقاضا یہ ہوا کہ ایک آیت ایک سانس میں پڑھو خواہ آپ جہری خیرات کر رہے ہو یا سری خیرات کر رہے ہو جماعت میں ہیں جماعت سے الگ ہو ایک آیت پڑھ کر رک جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آیت کا جواب دے اور اگر آپ نے ایک ہی سانس میں تین چار آیتیں پڑھ دی اور ہم نے بعض کو راہ کو سنا ہے جو تین دن کی ترابی پڑھاتے ہیں ان کا الحمد سمجھ آتا ہے اور آخر بلا ظالین سمجھ میں آتا ہے باقی بیچ میں ایک ہی سانس میں ساتوں آیتیں پیل دیتے بغیر فہم کے کسی کے پلے نہیں پڑتا یہ شریعت کی حکمت کے خلاف ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے خلاف ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی شیر دوڑ ہے کہ آپ تین دن میں ترابی پڑھ کے دوڑ جائیں یا کسی سیلاب کا خطرہ ہے کیا اس کا مستند ہے کیا اس کی حقیقت ہے تراوی کی نماز جو ہے وہ لمبے قیام کے ساتھ ہے لمبے رکوع و سجود کے ساتھ ہے نہ کہ دوڑ کے ساتھ ہے کہ آپ سو کی رفتار سے گاڑی چھوڑ دیں خود بھی معلوم نہ ہو کیا پڑھ رہے اور سننے والوں کے پلے میں بھی نہ پڑے یعنی ایک ہی سانس میں فاتحہ ہے کوئی اس کی فضیلت ہے کوئی اس کی حقیقت ہے کوئی اس کا جواز ہے تو آپ چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں ایک ایک آیت پر سانس لیں اس فہم کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہر آیت پر مجھ سے ہم کلام ہے اور میری تلاوت کا جواب دے رہے کتنے بڑے شرف کی بات ہے تبھی تو نماز مومن کی معراج ہے مگر ہم اس کا گلا گھونٹنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھے اپنے برادری اور آبا اجداد کے طور طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنت کی معرفت کا کوئی اہتمام ہی نہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کر اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی سنت معلوم کر لیں اور سب چھوڑ دو صحیح بخاری پوری دنیا کے علماء اس میں متفق ہیں ساری کتابیں چھوڑ دو صحیح بخاری کھول لو اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کا پورا طریقہ نماز سے مذکور اسے پڑھو اس کے مطابق نماز بنا لو کوئی غلطی ہوئی تو قیامت کے دن میں آپ کی نماز کا جواب دے ہوں بہت بڑی بات ممبر رسول پہ کر رہا ہوں کوئی غلطی ہوئی میں جواب دے ہوں آپ کی طرف سے آپ کی نماز کا میں دفاع کروں گا اگر کوئی غلطی ہوئی یہ کیا بات ہے کہ نمازوں کو اس طرح برباد کیا جا رہا ہے اور یاد رکھو پاکستان کی جو بربادی اس وقت روز افزوں بڑھ رہی اس کی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں جبکہ اصلاح کی اساس جو ہے وہ نماز کی اقامت کے ساتھ مربوط ہے فرمایا کہ ولدین ولین ان لا نزیع ادر المسلحین مسلح کون ہے اصلاح کرنے والے کون ہیں فساد کو ختم کرنے والے کون ہیں فطروں کو ختم کرنے والے کون ہیں شرک و بدعت کو ختم کرنے والے کون ہیں یہ گندی ثقافتوں اور تہذیبوں کو ختم کرنے والے کون ہیں اور پوری طرح اصلاح کا نظام لانے والے کون ہیں جن میں دو خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ مسکتاب ایک کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے اور دوسرا بقام الصلاح اور نمازوں کو صحیح طور پر سیدھا کر کے ادا کر لے اقامت صلاح اور تمسک بالکتاب و سننا یہ دو نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ رب العزت زمین کی اصلاح کا کام لے گئے تو یہاں زمین کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا ہمارے ملک کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا کیونکہ بیشتر لوگوں کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہیں آپ کے طریقے کے خلاف برادری کے طریقے کے مطابق تو ہیں باپ دادا کے مذہب کے مطابق تو ہیں پیر و مرشد کی تعلیم کے مطابق تو ہیں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت مبارکہ کے خلاف مثال کے طور پہ نماز میں رف الدین کی سنت اللہ اکبر نبی اسلام کی اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ محدثین سین حدیث کو متواتر قرار دی یعنی پچاس سے زائد صحابہ سے یہ سنت ہے آگے صحابہ کو تابعین نے دیکھا چار سو کے قریب تابعین کے اخوال ملتے ہیں ہم نے فلاں صحابی کو دیکھا فلاں صحابی کو دیکھا وہ رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رف الدین کرتے تھے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ پہلے ایک حنفی ماحول میں تھے بعد میں جب حدیث پڑھی اور حدیث پر عمل شروع کیا ان کا قول ہے رف الدین کی سنت کے بارے میں کہ میرے لیے یہ ایسی یقینی سنت بن چکی ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے نبی اسلام کو اور صحابہ کرام کو رف الدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اتنی یقینی سنت اور ہم اس میں کیا کتنا کیا بوجھ ہے اس میں کیا شکل ہے اس میں اس میں کیا آپ کو دینا پڑتا ہے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے ایک آسان سا عمل اور بعض صحابہ کا قول ہے ایک رفل دین کا جو اجر ہے وہ دس نیکیوں کے برابر ہے تو کتنی نیکیاں ہم جان بوجھ کے برباد کر رہے خود ساختہ مذہبی تعصب کی بنیاد ہم نے دین کو تقسیم کر لیا کہ یہ ہمارا ہے اور یہ آپ کا ہے حالانکہ دین اس تقسیم کا نام نہیں ہے دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے یا اللہ اللہ الرسول ایمان والو اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو دین کی حقیقت یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے ہر معاملے میں عقیدہ ہو نماز ہو کوئی عمل ہو ہر معاملے میں اس حسنہ آئیڈیل نمونہ اور مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی حقیقت یہ دین تقسیم نہیں ہے اگر تقسیم کر لیں نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے تہتر فرقے ہوں گے ہر فرقہ اپنے آپ کو درست کہے گا تو کیا دین کی تقسیم تہتر کی طرف کرو گے اور ہر ہر فرقے کے تحت بیس ہی آگے شاخیں ہوں گی کتنا دین کو بانٹو گے اور کتنا دین کو تقسیم کرو گے اللہ اللہ دین الخالص اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین خالص قبول کرتا ہے بس اور دین خالص وہی ہے وہیں سے ملے گا جہاں سے یہ دین نکلتا ہے اور دین نکلا کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے جیسے خالص دودھ وہیں سے ملے گا جہاں سے نکلتا ہے اور اگر اس دودھ کو آگے بھیج دو گے اس میں ملاوٹ کے اندیشے ہوتے ہیں ملاوٹ کے شائبے ہوتے ہیں تو تم کتاب و سنت کے ساتھ مربوط ہو جاؤ تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر قائم ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو یہ معاملہ نماز کا بھی ہے اللہ دین ہم بھی صلاحت خواش جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں یہ خوشبو کی تفسیر چند عملی مثالیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوں گی آج کچھ تاخیر ہوگی موضوع مکمل نہ ہو سکا یہ موضوع ہمارا جاری ہے انشاءاللہ تو یہاں مقصد بیان یہ ہے کہ ہم نے اس مقام کو سننا ہے یہ ایک آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس مقام پر اس آئینے میں تمہارا چہرہ ہے یا نہیں سورہ نور سورہ مومنون کی ان آیات کو پڑھو بار بار پڑھو اس آئینے کو دیکھو اور اپنا چہرہ تلاش کرو اگر ہے تو اور شد و مد کے ساتھ کوشش شروع کرو اللہ کا شکر ادا کر کے اور ترقی اختیار کرو اور اگر نہیں ہے تو سچی توبہ کر کے اس مقام پر جو نصیحتیں موجود ہیں انہیں اپنا کر اپنے وجود کو یہاں پر ثابت کرو اور یقینی بناؤ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا بھی ہے اللہ رب العزت ہمیں توبت النسوح کی توفیق دے دے اپنی پوری اصلاح کی توفیق دے دے ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی سنت سے سجا دے ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے عقیدے کی سلامتی سے بھر دے اور تا دم حیات اس پر قائم رکھے اقول اقول حادہ بس اللہ علی باخل الدا الحمد اللہ رب العالمین